اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا من شرور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم رب یب عالم منافقین پکاریں گے اہل ایمان کو علمکم معاکم کیا نہیں ہم تمہارے ساتھ تھے علمکن نکن میں جو ضمیر ہے نحنو کی مستطر وہ اس کا اسم ہے اور معکم اس کی خبر ہے اور یہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ انکار کا ہوتا ہے نا جب یہ ربکم اور اس طرح آتا ہے تو حمزہ انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نفی جگہ اگر جمع ہو جائیں تو اس بات ہوتا ہے تو حمزہ بھی انکار کا ہے اور لم بھی انکار کے لیے تو علم نکن معکم کا مطلب ہے کن نہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو نفی النفی النفی اس بات ہو تو علم نکم معکم جواب میں وہ کہیں گے قولو بلا ائی کن تم معنا کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ تم ہمارے ساتھ تھے بلا جو ہے وہ حرف جواب ہے استفہام انکاری جس کو کہتے ہیں اس کے جواب میں آتا ہے لیکن ولیکن تو پتہ چلا کہ بلا کا مطلب ہے کن تم معنا فی الظاہری ولیکن نکم یعنی لم تکونو معنا فی باطنی امرکم ٹھیک ہے کہ نہیں ولیکن نکم لیکن تم نے کنہ اور اس کا اسم فتن تم انفسکم فتنے میں ڈالا انفسکم اپنے آپ کو فتنا یفتن فتنتن و فتون تو فتن تم یہ اب اس کا متعلق کیا ہے امام ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے جیسے لکھا ہے کہ ہر ایک کا متعلق محضوف ہے فتن تم انفسکم بن نفاقی سمجھا رہی کہ نہیں اسی طرح وط رب تم بال انتظاری مثلاً جو بھی آپ اس میں معذوف مان لیں وط تم اور تم انتظار میں رہے ور تب تم اور تم نے شک کیا ارتاب ارتاب ارتیابن باب افتعال را یا با اس کا مادہ ہے اور ریب اور شک میں آپ فرق جانتے ہیں کئی دفعہ کیا جا چکا ہے ریب میں اضطراب اور حرکت ہے شک میں اضطراب اور حرکت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لیے اوراب یوریب یریبک یا یوریبک یوریبک دعما یحرکو کا من داخل سمجھا لیے کہ نہیں تو ریب کے اندر حرکت اور اضطراب ہے تو فرمایا ور تب تم اور تم شک میں پڑے رہے و غرت کم اور تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یا دھوکے میں ڈالا تمہیں الامانیو کس کی جمع ہے امنیت ان کی امنیت ان اس خواہش کو کہتے ہیں کہ جس کا وقوع یا تو مستحیل ہو یا بعید از وجود ہو دونوں کے لیے امنیا آ جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھائی میں اگر یہ کہوں کہ میرے پر لگ جائیں اور میں اڑ کے مدینہ پہنچ جاؤں مثال کے طور پر سمجھا رہی یہ امنیا ہے لیکن یہ مستحیل ہے مستحیل تو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر تو ہے کہ مجھے اچانک اڑا کے پہنچا دے ٹھیک ہے تو وہ فی نفسی ہی ممکن ہو لیکن بعید ہو اللہ کی سنت نہ ہو تب بھی امنیا ہے اور اگر فی نفسی ہی ناممکن ہو تب بھی ہے تو فرما غرت امانی عجیب و غریب خواہشات نے بعید باتوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا کب تک دھوکے میں ڈالے رکھا تھا یہاں تک جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا حتیٰ جا امر اللہ اور امر اللہ سے مراد یہاں مفسرین نے موت لی ہے حتیٰ جا امر اللہ یعنی اللہ کو متقاثر حتیٰ ضرور تو یہ وہی حتیٰ ہے کہ ان کیفیات میں تم پڑے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ غرکم اور تمہیں دھوکے میں ڈالا بل اللہ کے بارے میں الغرور غرور نے غرور کون ہے شیطان فعول کے وزن پہ اسم الفائل کا مبالغہ ہے غرور مزدر ہے غرور وہ ہے کیا ہے غرہ یا غرو کا مزدر کیا آتا ہے غرورن کیا مزدر ہے غرور بس یہ ذہن میں رکھیے بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں مثال کے طور پر وضو ایک ہے وضو ایک ہے وضو تو جیسے حدیث میں آتا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم بالوضو ودو کا مطلب الماء الذي الما الدی والوضو ابی الوضو وضو ہے وضو کرنا اسی طرح غرور ہے دھوکے میں پڑھنا ٹھیک ہے نہ سوری دھوکے میں پڑھنا نہیں غرور ہے دھوکے میں ڈالنا کیونکہ یہ متعدی ہے غر یا غرو غرور اور غرور کون ہے فعول کے وزن پہ جیسے آتے ہیں نا اقول اقول کس کو کہتے ہیں الدی قلو کثیرن سمجھا رہی وہ اقول ہے اسی طرح سعول کون ہے جو بہت زیادہ سوال کرے زحوق کون ہے زحوق جو بہت زیادہ ہنستا رہتا اور بت مطلب کون ہے ذقوق ٹھیک ہے زحان بھی کہتے ہیں زخون بھی کہتے ہیں تو یہ مبالغ کا سیکھا ہے فرمایا وہ غرکم بلّہ الغرور تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں اس نے جس کا کام ہی دھوکے میں ڈالنا ہے جو بہت زیادہ دھوکے میں ڈالتا ہے وہ شیطان ہے تو الغرور سے یہاں کیا مراد ہے شیطان ٹھیک ہے ہاں بالکل ہاں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ایک ہم کئی دفعہ اس آپ کی بات درست ہے ہم کئی دفعہ جو مسلمان دعوت و تبلیغ کے عمل میں ہوتے ہیں نا ان کو ذرا تھوڑا نیچے کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے اندر یہ نفاق نہیں ہے اور اعتقادی نفاق کا صدور مسلمانوں سے نہیں ہوتا عملی نفاق کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہر ایک کو اپنے ذاتی اعتبار سے سوچنے کے لیے تو یہ بالکل درست ہے کہ اس کے اندر بھی اسی طریقے پر فتنے کی وجہ سے اور فتنے کی وجہ سے جب وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت کا خوف بھی ہوتا ہے تو کچھ عجیب و غریب عقیدے گھڑ کے امنیات باندھ لیتا ہے کہ پھر بھی نجات ہو ہی جاتی ہے لیکن وہ پورے کا پورا دنیا پرست ہوتا ہے بات واضح ہے کہ نہیں اور پھر اہل حق کا ساتھ دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس لیے وہ انتظار کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ گو مگو کی بغیر یہ کیفیت نفاق کی جو ہے یہ ہم لوگوں پر تعریف ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور شیطان دھوکے ڈالتا ہے غرکم باللہ غرور اس میں دھوکے میں کیا ڈالتا ہے کہ اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا فائدہ ہو مثلا وہ تو غنی عن العالمین ہے لہذا اس نے ڈرانے کے لیے یہ باتیں کر دی ہوں گی عذاب عذاب نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں یا اور اس طرح کے بس بس ہے تو یہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے نفس پرستی نفس پرستی چونکہ حق کے ساتھ موافق نہیں ہوتی تو لہذا کوئی نہ کوئی ریٹریٹ کا عمل ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی آخرت کے بارے میں ایسا تصور اگر آپ کو کوئی نظر آئے کہ جس کی وجہ سے عمل باطل ہو رہا ہو سمجھا رہی یعنی مسئولیت ختم ہو رہی ہے رسپانس وہ اس وہ عقیدہ یا تو ٹھیک نہیں ہے یا اس عقیدے کا وہ فہم ٹھیک نہیں یعنی پورا قرآن اور صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے آخرت کا شدید خوف اور حساب کتاب کا خوف اور جنت میں جانے کی آردو اور جہنم میں جانے کا خوف ٹھیک ہے یہی ہے نا پورا طرز عمل اگر کوئی ایسا عقیدہ بن جائے غرور کے نتیجے میں یا غرور کے نتیجے میں جس کی وجہ سے آخرت کو مانتے ہوئے بھی آخرت میں مسئولیت کا احساس کمتر ہوتا چلا جائے تو یا تو وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر اس عقیدے کا فہم ٹھیک نہیں ہے اسٹیپس ہوتے ہیں بالکل اسٹیپس بھی ہوتے ہیں ہاں لیکن یہ جو واؤ ہوتا ہے نا یہ مطلق الجمع کے لیے ہوتا ہے عربی کا قاعدہ یہ الواؤ مطلق الجمع اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور لا يفید الترتیب الواو لمطلق الجمع لا تفید الترتیب ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا یعنی اگر آپ کہیں جاء محمود و احمد و حامد تو ہو سکتا ہے حامد سب سے پہلے آیا ممکن ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب کو ایک حکم میں اور وہ حکم ہے آنے کا جمع کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے مطلق الجمع مطلق الجمع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اور کوئی قید نہیں ہوتی پہلے آنا بعد میں آنا اور سما کس کے لیے ہوتا ہے ترتیب سما میں ہے جا احمد سما حامد السما یا فا میں بھی ترتیب ہے لیکن اس میں تراخی نہیں ہے فوری فوری جا احمد فحامد حامد فا محمود اس میں بھی ترتیب ہے لیکن اس میں ترتیب ہے فوری ہونا تراخی نہیں ہے سما میں بھی لیکن باؤ مطلق الجمع لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فتن تم انفسکم و تربس تم ورتب تم وغرت کم یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے ہو بھی سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ غرت کم الامانی یا شیطان بلکہ شیطان ہی سب سے پہلے آتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کریں اللہ بات بات ہے اسی لیے وہ حدیث ہے مشہور جس کا بامتی صاحب اور جو منکری جو محلین موسیقی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ بخاری کی حدیث من امتی اقوام ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحقمر والحرير والمعازف ٹھیک ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم شراب زنا اور موسیقی کو حلال کریں گے تو کہا کہ یہ موسیقی کی حرمت کا بیان یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی ان تین چیزوں کے ساتھ جمع ہو جائے کیونکہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ان کو جمع کیا من امتی اقوام الحر زنا والخمر والمعازف معازف کیا ہے آلات موسیقی تو اس کا جو جواب فقہ نے دیا اور علماء نے وہ کہا لمطلق الجمع حکم میں جمع کے لیے آتا ہے ایک مجلس میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے یعنی آپ کے یہاں تو احمد و حامد ایک مجلس میں دیکھنا ضروری نہیں ہے تو لہذا یہ آپ کا خام خواہ نتیجہ نکالا کہ معازف جو ہیں ادجتماعت بحادی الامور ثلاثہ ستکون محرمہ اما لحالها فی نفسها فلیست محرمہ غلط نتیجہ ہے عربی کے اعتبار سے نہیں کر سکتا الباؤ لمطلق جم سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات ہاں کہتے ہیں یعنی بالکل واضح طور پہ نہیں کہتے لیکن خلاصہ اس طرح کا ہے کہ دیکھو جو حدیث میں بتایا یہ اس میں خاص ماحول کی بات ہو رہی ہے جس میں شراب بھی ہے اس میں ریشم بھی ہے اس میں زنا بھی ہے اور پھر اس مجلس کا ایک لازمی جو موسیقی بھی ہے تو یہ ماحول بنے گا تو موسیقی تو حرام ہوگی اس ماحول میں لیکن ہم تو موسیقی فی نفسی ہی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بتاؤں کیا کہیں گے اس کا وہ کہیں گے اس کی دلیل زنا کی اور چیزوں کی اور نصوص سے ثابت ہے <laughs> جواب عقل مند تو ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے آسانی سے نہیں پکڑے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ پس آج کے دن تم سے فدیہ نہیں لیا جائے گا یو خزو کا مفول بھی سوری نائب فائل کون ہے فدیہ تو خزو کیوں نہیں ہے تو خزو اس لیے نہیں ہے کہ فدیہ کی تانیس حقیقی نہیں ہے اور فدیے کی تانیس اگر حقیقی نہیں ہے تو بیچ میں فصل نہ بھی ہوتا تو یوں خط ہو سکتا ہے بس ذہن میں رکھیے لیکن اگر فصل آ جائے تو پھر بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ میں کیا آ گیا فلی کم فدیت نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے مولا یعنی یہاں تحکم ہے ہا کے ساتھ تحکم کہتے ہیں تنس کو ہی مولا کو یہی تمہاری خبر گیری کرے گی اب ہی مولا کو ٹھیک ہے مولا کون ہوتا ہے جو انسان کی خبر گیری کرے اس کا ولی ہو اس کا پشت پناہ اس کی مدد کرنے تمہارا تمہاری پشت پناہ ہی مولا کو مین کون ہیا جہنم و بسا فیل جامد فیل جامد انشیا لزم ٹھیک ہے وہ فیل جامد ہے جو مذمت کے لیے فیل جامد کا کیا مطلب ہوتا ہے فیل جامد فیل جامد کا کیا مطلب ہوتا ہے سب وہ تو اس میں جامد ہوتا ہے وہ تو اسم ہوتا ہے نا مزدر ایک مزدر ہے اور ایک اس میں جامد ہے تو فعل جامد ٹھیک ایک فیل ہوتا ہے نا ایک اسم ہے وہ ٹھیک ہے رہے اسم ہم مزدر کہتے ہیں جس سے اشتقاق ہوتا ہے فعال نکلتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جامد وہ ہے جو بس جامد ہے مثال کے طور پہ اسد اس میں جامد ہے جی ہاں فیل جامد وہ فعل کہلاتا ہے کہ جو فیل کتنے فیل کی اقسام کتنی ہوتی ہیں فیل کی تین اقسام ہیں ہاں ماضی مزار امر جو فعل اس میں سے کسی ایک حالت میں رہے دوسری یا تیسری حالت میں نہ جائے کسی بھی حالت میں نہ جائے بس ایک میں رہے چاہے اس کی ایک سے گردان آتی ہو پوری لئی سا فیل جامد ہے لئی سا لئی سا لئیس لئی سئی سا لسنا پوری گردان آپ پڑھیں گے نا تو گردان تو آتی ہے اس کی لیکن کیا وہ امر میں جاتا ہے لئیسا اور لئیسا امر کیا بنے گا لس لسو سے لس ٹھیک ہے وہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو یہ فیل جامد ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل جامد کیا ہوتا ہے کہ جو بے اسو اب اس کو نہیں ہے ٹھیک ہے بے سا فیل جامد ٹھیک ہے مبنی الفتحہ انشی الزم انشی الزم کا مطلب ہے مزمت کے لیے جس کو کیا کہتے ہیں فیل ضم اور اس کے مقابل کون سا ہوتا ہے نعمہ وہ بھی یہی ہے فیل جامد انشی المد کیا جی سا سا سبیلا ہاں وہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ مدارے میں بھی آتا ہے سا یسو ٹھیک ہے وہ ناقص التصور تصور تصرف ہے ہاں ایک ہوتا ہے اس فیل جامد ایک ہوتا ہے فیل متصرف متصرف کس کے مقابلے میں ہوتا ہے جامد کے مقابلے میں جامد میں تصرف نہیں ہے نا فعل متصرف میں تصرف ہے پھر تصرف کی دو اقسام ہیں تام ناقص جو تینوں میں جائے وہ تام ہے جو تینوں میں نہ جائے مثلا اس سے پہلے امر نہ آ رہا ہو یا کچھ اور وہ کیا ہے ناقص تو یوں ہے یعنی فعل جامد فعل متصرف فعل جامد مختلف قسم کے اس میں جو ہے وہ جیسے کیا ہے جیسے یہ جو سیغ تعجب ہے ما افعلہ اف بھی اس میں جو بھی فعل آتا ہے نا اف بھی افعل یہ ہے یہ اس کی وہ والا نہیں ہے باب افعال والا یہ فعل جامد ہے یہ فعل جامد ہے اسی طریقے پر پھر دوسرا کیا ہے فعل متصرف تام اور کاد یا کادو یا کادو افعال مقربہ جو ہے اس سے فعل امر نہیں آتا قد ٹھیک ہے وہ کیا ہے ناقص و تصرف ہے ٹھیک ہے ناقص و تصرف بہرحال تو یہ جو فعل وہ ہوتا ہے نا بے اس کے بعد میں نے آپ کو شاید بتایا تھا ایک ہوتا ہے اس کا فائل جو معرفہ ہوتا ہے ہے اور ایک اس کے بعد آتا جو جس کی تعریف یا مذمت مقصود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مخصوص علام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معذوف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں کہ بےسل المصیر برا ٹھکانا ہے بےسا کا فائل کون ہے المصیر مخصوص بے کون ہے ہیا ہیا کی ضمیر جہنم بے اصل مصیر بات بات ہے وہ ہیا جو ہے جو معذوف ہے وہ مخصوص مخصوص بزم ہے مخصوص بزم اگر نیما ہو تو مخصوص بالمدح مد ہے تو کیا فرمایا الم یعنی, یعنی ین و انن ہم نے ابھی پڑھا تھا جو سور رحمان میں انیا یا طوفون بین حمیم آن وہی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اگر انل ماں کا مطلب ہے پانی کا وقت آ جانا نا بوائلنگ پوائنٹ آ جانا اس کا تو یہاں انا یعنی کا مطلب ہے وقت کا آ جانا یعنی للذین للذین ای الوقت کہ اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کس بات کا وقت بلکہ یعنی کا فائل تو ہم نے ویسے وقت بنا لیا یعنی کا فائل آگے آ رہا ہے کون نہیں آیا ابھی علم یعنی کیا ابھی نہیں آیا وقت للذین آمنو وقت ہم صرف محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں وغیرہ یعنی کا فائنل فائل آگے ہے وہ مصدر معول ہے مصدر مول ان تخشع یعنی الم یعنی للذین آمنوا الخشوع یا خشوع قلوبهم لذکر اللہ یہ مراد الم یعنی للذین آمنوا خشوع قلوبهم لذکر اللہ سبحانہ وتعالی تو خشوع یہ جو ان تخشع یہ ان ان حرف ناصب ہے اور مزدری ہے ٹھیک ہے اس نے تخشا کو بھی مزدر معول بنا دیا تو یہ مزدر معول کیا ہے فائل ہو گیا کس کا فائل ہو گیا یعنی کا باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں علم یعنی کیا نہیں آیا کیا نہیں آیا اہل ایمان کے لیے یہ نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے لے ذکر لام تعلیل کا ذکر اللہ من اجل ذکر اللہ باتیں ہو رہی ہے کون سی یہ رہ گئی نہیں نہیں یہ ہوگی آپ رہ گئے بیچ میں نہیں وہ سمجھ آ رہا ہے کیونکہ یقیناً آپ ان آیات پہ بولا کہ نقم فتن تم انفسکم مطلب بس تم پہ آپ نے یقیناً کافی غور کیا ہوگا تو اس غور میں جو ہے وہ یہ اگلی آیات رہ گئی نہیں صحیح بتا کیونکہ یہ ان کے اس طرح کی آیت ہے کہ جس پہ اپنے

وہ جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں پہ پٹی سی بن جاتی ہے یعنی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے جیسے ہماری آنکھوں میں نہیں بن جاتی اپنے اوپر قیاس کریں بہت سی چیزیں ہم جانتے ہوتے ہیں میاں نے اس طرح کہا ہے جنازے پہ جاتے ہیں قبرستان میں بہت کچھ اس چیز احساس ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کا کچھ واپس آتے ہیں تو پھر سب چھٹی ہو جاتی ہے تو اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی اس طرح منافقین کے ساتھ ہوتا تھا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ یہاں تک کہ یہ تو منافق ہے اہل ایمان جو صادق الہلِ ایمان تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہوتے تھے مجلس میں تو ان کی جو کیفیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جیسے ہی چھوڑی انہوں نے وہ کیفیت نہیں رہتی تھی تو لہٰذا وہ اس کو نفاق سے تعبیر کرتے تھے یہاں تک کہ فرمایا ایک صحابی نے ما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ ان کرت قلوبنا ابھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کی تدفین نہیں کی تھی یعنی ابھی تدفین ہوئی ہی تھی کہ ہمارے دل بدل سے گئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ظاہراً موجود تھے وہ نہیں رہے تو ان کے سر جاتے ہی سب دلوں میں تبدیلی محسوس ہو تو یہ تو فرما اسی لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں اہل ایمان چونکہ اس وقت بہت سے ایسے بھی تھے جو صادق تھے لیکن ضعیف تھے اور وہ ایمان کا لیول نہیں تھا یعنی یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو پھر بھی خطاب نہیں ہے کیونکہ ہم سے تو وہ بہتر ہی تھے جو فتح مکہ ہم سے تو بہت بہتر تھے فتح مکہ کے موقع پہ جو آ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ خطاب پھر بل اولا ہو جائے گا علم ان کو کہا جا رہا ہے علم یعنی اہل ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی وجہ سے یعنی جب وہ اللہ کو یاد کیا کریں تو ان کے دل اللہ کی یاد کی وجہ سے لرس جائیں خشا یکشا خوشو پہلے بھی بتایا تھا اصل میں یہ دبنا اور انکساری ہے جسمانی طور پہ خوشو اور جھک جانا ریت خوش ان متصدین کہنے کا مقصد یہ اور عجیب بات ہے یہی آیت ابھی ہم انشاءاللہ شاء اللہ تفسیر میں بھی پڑھیں گے یہی آیت سے مراد ہے یہاں ذکر اللہ کا بیان ہے وہاں قرآن کا بیان ہے تقشا منہ جلود الدین یکشون اور ابا ہوں اور فرق دونوں جگہ کیا ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انسان کے ظاہر کے حوالے سے اگرچہ یہاں قلوب ہے ٹھیک ہے تو گویا تخشا قلوب کا مطلب ہے دل جب دب اور انکساری تاری ہو جاتی ہے تو جسم بھی ساکن ہو جاتے ہیں اور بالکل اس پر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت آ جاتی ہے لذکر اللہ بات بات ہے وما نزل من الحق اس کا عطف کس پر ہے ذکر اللہ پر یعنی کیا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز اٹھیں اللہ کی یاد کی وجہ سے اور اس وجہ سے جو اللہ نے حق میں سے یعنی قرآن میں سے اتارا ٹھیک ہے وما نزل کا مطلب ہے ولی ما نزلا یعنی علم یعنی الذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ ولی ما نزل من الحق ہاں اس کے بارے میں یہی جو جیسے ابن کثیر علیہ الرحمٰن کی یہ آیات نازل ہو رہی ہے صلی حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد اور لوگ جوق در جوق بڑی ید خلون فی دین اللہ افواج فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں لیکن وہ داخل کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے سردار مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے اور یہ سارے لوگ جو جوق در جوق داخل ہو رہے تھے یہ جوق در جوق نکلے بھی ہیں پھر آپ کو معلوم ہے یعنی جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ارتداد جو پھیلا تھا تو وہ کون ہے جو مرتد ہو گئے کیا سابقون الاولون مرتد ہوئے کون یہی مرتد ہوئے کہ جو جوگ در جوگ داخل ہوئے تھے وہی نکل گئے تو اس وقت جو لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں ان میں وہ کیفیات نہیں ہے نا جو المہاجرین اور انصار کی تھے تو ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے یعنی اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کرو تو یہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا سا انداز ہے علم یعنی علمہ اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت اس طرح کی ہے جس کی وجہ سے بڑے قصے ہیں کہ جو لوگ مسلمان توبہ طائب ہوئے یہ باتیں سن کے مطلب ہاں۔ جی ہاں۔ ہاں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی اثر ختم ہو رہا ہے مطلب اصل میں میں فیکٹر جو ہے نا اس مثلا حضرت فضیل ابن حیاض رحمہ اللہ اب وہ فیکٹر آیت بھی ہوتی ہے وہ آیت پڑھنے والا بھی ہوگا وہ وقت بھی ہے مثلا تحجد کا وہ کوئی قبولیت کی گھڑی بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں تو یعنی اگر واقعی یہ آیت اس طرح کی ہے کہ اس کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے انسان اگر غور کرے صحیح طریقے پر یا وقت ایجابت یا ایسی کوئی ساتھ ہو تو اس کی اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے اور ہو جاتی ہے توبہ کئی دفعہ یعنی زندگی جو ہے نا مطلب بہت اگر انسان تھوڑا سا غور کرے قبرستان کا چکر لگا کے آئے کوئی جنازہ پڑھے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہے بہت ہی عجیب سا مسئلہ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ کسی وقت بھی قبر کے نیچے اترنے کا امکان ہے اور ان دی اینڈ تو اترنا ہی ہے تو لہٰذا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر کس کھیل کود میں انسان مصروف ہے بہت ہے صورت حال خطرناک لیکن ہوتا یہی ہے کہ انسان پر غفلت کی ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اعتبار حاصل نہیں کرتا وغیرہ تو اس کی رات کی نیندیں اڑ جائیں خلا کہ یہ صاحب تھے اور یہ ابھی ٹھیک ٹھاک اور پھر یہ اب دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ کہاں گئی ساری پلاننگز اور وہ ساری آرزوئیں اور خواہشات اور وہ سب مال و دولت اور یہ وہ کچھ بھی نہیں یعنی ان دی اینڈ تو بہت صورتحال عجیب ہے انسان کے لحاظ علام یہی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہے ان کا اخترب اللہ سے دل لہو و لائب میں وہ اثر عصر اور باتیں بڑی فلسفیانہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ یہ شاید جادوگر وہ اثر الجو ظلموا هل هذا اللہ بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول تو اچھا پھر دوسرا یہ کہ ان پر اثر کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی جو میں نے بتایا کہ بھئی لغت ان کی بہت قوی تھی الفاظ واقعی کوئی اثر رکھتے تھے سمجھا جی ہمارے اوپر واقعی الفاظ اثر نہیں رکھتے دنیا ہی ایسی بنا دی اگر الفاظ کے بارے میں آج کل آپ دنیا کے پھیلے ہوئے فلسفے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے پر لغت کی بکھیاں ادیڑ دی گئی ہیں لغت کی کوئی حیثیت نہیں ہے لغت میں لغت کے ذریعے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لغت اب صرف ایک لفظ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے ڈیتھ آف آتھر کا مطلب کیا ہے ڈیتھ آف آتھر کا مطلب ہے ڈیتھ آف ریئلٹی کیا مطلب آتھر جو مرضی کہے زبان کے ذریعے وہ حقیقت نہیں پہنچا سکتا پڑھنے والا ہر ایک الگ وجود ہے جو اپنے اعتبار سے اس کو سمجھے گا اور پھر دال اور مدلول کا تعلق جو توڑ دیا اور پھر ڈیکنسٹرکشن ہے اور پھر دریدہ ہے اور پھر کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں تو وہ تو ہم سب ان اثرات کا شکار ہے ہمارے اوپر لغت اثر نہیں رکھتی عرابی نے جب یہ آئے سنی تو فوت ہو گیا نا رب السماء والارض ارد لحق المسلما انکم تنتقون تو بہت سے فیکٹرز ہیں پھر واقعی ماحول دیکھیں جتنے لوگوں کی توبہ طائب ہونے کے آپ واقعات پڑھتے ہیں وہ تعبین تبا تعبین کا زمانہ ہے نا خیر القرون ہے اس میں خیر خیر اور نیکی غالب ہے لہذا چاہے وہ برا آدمی بھی ہے تو وہ خیر القرون کا برا آدمی ہے <laughs> یعنی وہ ہمارے زمانے کا برا آدمی نہیں ہے وہ خیر القرون کا برا آدمی ہے تو یقیناً اس کے اندر نیکی کی طرف کیونکہ پورا ماحول نیکی کا ہے صلاحا بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء فقہ مشتحدین اولیاء صلاحا کیا کیا لوگ بیٹھے ہیں چاروں طرف اور پھر ایک شخص اس طرح کے کاموں میں گرفتار ہے تو پھر اس کو گویا نیکی کی طرف کھینچنے والی اشیاء بہت سی ہیں سمجھا رہی پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ کوئی شے اس پر ٹھک کر کے اثر کرتی ہے یہاں کیا ہے اثر کرے گی ہمارے اوپر بھی لیکن برائی کی طرف کھینچنے کے چاروں طرف وہ اسباب بہت زیادہ ہے تو وہ انسان غفلت کے اسباب بہت ہیں تو چیزوں کی تاثیر کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اس طرح کے فیکٹرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے یعنی اگر آپ نے مثلا مثلاً قبرستان سے نکلے ہیں تو قبرستان سے نکلنے کے بعد ہی ایک آگے بڑی ساری مارکیٹ ہے سمجھ رہے جہاں سے آپ گزرے پھر آپ یہ ادھر دیکھتے ہوئے میں آپ نے یعنی دیکھتے ہوئے جا رہے چاہیے اچھا، ہے برینڈ اور یہ اور یہ تھوڑی دیر میں اگر نکاہیں آپ نے تو ادھر ڈالی ختم ہو جائے گی تاثیر سمجھا رہی ہے کہ نہیں وہ اسباب غفلت قبرستان سے نکلتے ہی آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لہٰذا ویسے ہی یہ مشورہ ہے پچھلے چند دنوں سے میں پریکٹس کر رہا تھا کہ کسی سائن بورڈ کو دیکھنا نہیں ہے سمجھا رہی ہے یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں ہر کھمبے کے ساتھ لگا ادھر لگا ادھر لگا کسی پہ نظر نہیں ڈالنی تو یہ صحیح بات ہے یہ بڑا ضروری ہے اس لیے کہ یہ سب چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں مطلب ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں یہ اور اس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی میموری یعنی حفظ کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں گستی تو ہیں کہیں نہ کہیں نا اور حفظ کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے دنیا کی طرف رغبت بھی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ سب انہوں نے ہر سڑک پہ لگائے ہوئے بمبارڈمنٹ ہے مینٹل قسم کی کہ جس میں انسان جو ہے تو یہ تو دہشت گردی ہے یعنی میں جا رہا ہوں سڑک پہ تو مستقل مجھے میرے دماغ پہ چیزیں ٹھوکے چلے جا رہے ہیں دہشت گردی ہے یہ لیکن اس کو کوئی دہشت گرد نہیں سمجھے گا اب یہ غفلت ہے یعنی ہم کہیں گے ہم قبرستان سے نکلے ہیں وہاں تو بڑی کیفیت تھی یہ بندہ رخصت ہو گیا فوت ہو گیا اب ہمارا کیا بنے گا گھر تک پہنچے تو وہ کیفیت ختم ہو گئی تو گھر تک پہنچنے میں آپ بازار بری ترین جگہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں البلادی بلادی احب البلادی سبحانہ و تعالی المساجد و شرال البلادی الاسواق او اسواقوہا یعنی ہاں کی ضمیر واپس ملاد کی طرف سب سے بری جگہ اسواق ہے سوق اور اب سوق ہی سوق ہے گھروں کی جگہ کم رہنے چلے گئی ہے سوق ہے سارا تو جب قبرستان سے نکلتے ہی سوق میں آپ داخل ہوں گے یہی بات آپ مدینہ مکہ میں فیل کرتے ہیں مدینہ مکہ میں کیسی روحانیت ہونی چاہیے اسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے کیا وہاں اثر ہونا چاہیے لیکن وہ چاروں طرف شاپنگ مالز ہوں گے چاروں طرف بازار ہے بازار پھینکو دور پھینکو گئی مسجد نبوی سے سیدھی سی بات ہے نا جس نے شاپنگ کرنی ہے جائے دس کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے سروسز چل رہی ہوں لے کے جایا کریں ادھر مکہ کے بھی دس کلو میٹر کے فاصلے پہ بازار ہے جس نے جانا ہے جا کے خرید و فروخت کرے آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے مارکیٹ سے سمجھا رہی ہے جو مارکیٹ علامت ہے اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کی اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے ہوٹل تک نہیں پہنچ سکتا ایک مارکیٹ اور سوکھ سے گزرے بغیر کیسے تاثیر برقرار رہے گی ان سب چیزوں کی سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو وہاں بھی انہوں نے پورا اہتمام کیا ہوا اس بات کا کہ وہاں کا جو روحانی ماحول ہے اس میں کوئی تاثیر نہ ہو جائے <laughs> ٹھیک ہے تو انسان مسجد نبوی سے نکلے تو جو ایمانی متا یا کیفیات اسے حاصل ہوئی ہیں وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ چھوڑ کے جائے ہاں بس یہی تو پھر ہمارا بھی دل نہیں لگتا نا مسجد نبوی میں وہ ہمارا دل تو لگتا ہے کہ فوراً مسجد نبی سے باہر نکلیں اور مکہ سے باہر نکل کے کلاک ٹاور میں داخل ہو جائے تو وہاں خوشبوئیں سی پھیلی ہوئی ہیں اور بڑی خوبصورت مناظر ہیں اور لفٹیں اوپر نیچے جا رہی ہیں اور بڑی خوبصورت رنگین قسم کی دکانیں ہیں تو وہاں پہنچ کے ایک دلی سکون کیف سرور اور اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ کعبہ کے کو دیکھ کے تو نہیں حاصل ہوتا نہیں صحیح میں بتا رہا ہوں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے نا <laughs> کہ وہاں داخل ہونے کے بعد تو وہ ہماری اورینٹیشن ایسی ہو چکی ہے مارکیٹ کو کہتے ہیں نا وہ بہت اچھا کرتے ہیں نا وہی وہی وہی اصل مفید کام ہے لیکن ہم لوگ تو ہوٹلوں میں سو رہے ہوتے ہیں نا تو ہم نے آنا ہوتا ہے اچھا کھانا بھی ہے کھانا بھی کھانا ہے تو کھانے کے چکر میں دو تین گھنٹے کھانے میں لگا دیے اس میں دیکھتے دیکھتے ہم نے پھر بہت سی مارکیٹ بھی پھر لی ٹھیک ہے اور پھر کئی دفعہ بوفے ہے تو بس بوفے کے لیے بھی پہنچنا ہے اپنے ہوٹل میں لازمن رہنا جائے یا اس طرح کوئی تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے بڑا مشکل بنا دیتی ہے جس کا تھوڑا سا دور ہوٹل ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے صبح فجر اور عشاء کی نماز پڑھ لیں گے یا ظہر کو جائیں گے تو اس کے بعد تین چار پڑھ کے واپس آئیں گے کوئی نہ کوئی نماز رہ جائے گی تو یہ سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوگا تو وہ ملٹی قسم کی آپ کے فیکٹرز ہیں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ہم کھانے کے لیے ہی آئے ہاں بالکل ہاں البیک ٹوینٹی اور وہ بھی لاہوری ماحول میں ادھر پائے بھی چل رہے ہیں آپ دیکھیں نا آپ نماز پڑھ کے نکلیں مکہ مسجد حرام سے تو کتنا ایک جھمگٹا ہے جو نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اکثر جھمگٹا آپ دیکھیں گے تو یاد کلاک ٹاور میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر آپ اندر پہنچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں سب بھرا ہوتا ہے اندر سے یعنی وہاں سے نکلتے ہی جس طرح وہ ہے نا مچھلی کو پانی سے نکالیں تو واپس تو ہمارا تو کہ مسجد ہے حدیث میں آیا اس کو وہاں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھائی وہاں سے مسجد ان کو ان کے پانی سے ایکویریم سے نکالا گیا تھا تو وہ جلدی سے نماز پڑھتے ہی واپس پہنچنا ادھر تاکہ اچانک سانس آ سکے <laughs> ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یعنی اس وقت واقعی یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا نا گرجوں سے ہیں بڑھ کر بینکوں کی عمارات تو اس کے اندر یہ مفہوم تھا کہ اب آپ امپوریم مال جانے کا خام خواہ دل چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ چیز کوئی خریدنی ہے ادھر سے ہی خرید لو کہیں اور سے امپوریم مال کیا کرنے جانا ہے اس لیے کہ وہ ونڈو شاپنگ ہوگی وہاں خوبصورتی نظر آئے گی وہاں بڑی بڑی خوبصورت دکانیں ہیں سمجھ آ رہی ہو سب کچھ چاہے آپ نے ونڈو شاپنگ ہی کرنی ہو لیکن تو وہ کیوں وہاں جانے کا دل چاہتا ہے نہیں دل چاہتا ہے نا یعنی اپنے متعلق میں کہہ رہا ہوں دل چاہتا ہے وہاں جانے کا کہ انسان جائے چاہے اس نے خریدنا نہیں بھی ہے تو چلو اب بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے صرف سیر و تفریح کے لیے وہاں آئے ہوتے ہیں <laughs> خریدنا کچھ نہیں ہوتا خریدنا کچھ نہیں ہوتا سیر و تفریح کے لیے پوری مال سیر و تفریح کے لیے چلیے آپ کسی باغ چلے جائیں سفاری پارک چلے جائیں کچھ کھلی جگہ تو ہے نا ادھر اور جانوروں کو دیکھیں جدید تحقیق ہوئی ہے جس جی، جی۔ میں یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ جو میڈیا اور ایڈورٹائزنگ ہے یہ فلینڈ برین واشنگ کا ایک ٹول ہے ہاں کوئی شک نہیں اس نو ڈاؤٹ اور یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا جو لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ کی برین واشنگ خود کرنی ہے وہ پھر اپنے خیالات کو بھی ان چیزوں میں کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو وہ اپنے دماغ میں گھسانا چاہتے ہیں ہاں بالکل یہ جو چیزیں یہ اس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ چوبیس گھنٹے کی آزمائش انسان پہ پڑتی ہے بالکل کہ ایک ادھر سے برین واشنگ ہوتی ہے ایک اپنی برین واشنگ کرتا ہے تو ہاں۔ انسان کی اپنی برین واشنگ دیکھیں آپ نہ ٹی وی دیکھیں نہ ان کے اشتہارات دیکھیں نہ یہ آپ یہ چیزیں دیکھیں اور اخبار میں صرف سرخیاں پڑھا کریں ٹھیک ہے تو باقی اپنا کوئی کام مفید کام کریں ٹھیک ہے تو ان کے اثرات دیکھیں اس وقت صحیح بات جو ہے نا وہ یعنی مغربی تہذیب سے اپنے دماغوں کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی شخص رکھ لے کوئی دعویٰ کرنا ہی بڑا مشکل ہے ابھی میں صبح ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی اقتصادی زندگی میں مثلا سیکولرسٹ ہوں گے ذاتی زندگی میں نہیں ہوں گے لیکن ایسا آپ کو شاید ہی کوئی ملے کہ جو کسی فیلڈ میں سیکولر سیکولر نہ ہو ٹھیک ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں یعنی اس تہذیب سیکولرزم یہاں ایک خاص معنی میں ہے اس میں ہر شے شامل ہے اس کو وہ جو میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا المانیہ شاملہ کہتے ہیں اس کو آل انکم پاسنگ تو بہت مشکل ہے کہ میں اپنی فکر میں اپنے جذبات میں اپنے ارادوں میں اپنی سوچ میں اپنی تحلیل میں یعنی انالیسز میں دیکھنے میں کسی بھی چیز میں ان سے متاثر نہ ہوں تو یہ دجالیت کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بڑا دھوکہ ہے تو لمبے چوڑے نعرے لگانے کے نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور سیکولرزم کو سمجھ لیا گیا ہے اور یہ دھوکہ پڑا ہے ہم لوگوں کو ان صاحب مصنف کے مطابق کہ ہم نے سمجھ لیا کہ سیکولرزم ہے اسٹیٹ اینڈ ریلیجن کو ڈیوائڈ کر دینا اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کام بس ہو جائے تو بٹ ٹھیک صحیح سب کچھ ہو جائے گا خود سیکولرسٹ ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی بہت اعتبارات سے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اگینسٹ سیکولرزم ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو بڑا مشکل ہو گیا ہے تو لہٰذا سب سے بڑا اقامت دین کا کام اس وقت یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ واقعی اپنے اوپر دین ہی کو نافذ کر رہے ہو کہتے ہیں نا انفرادی زندگی میں تو کرنا بڑا آسان نہیں آسان رہا کوئی آسان وسان نہیں انفرادی زندگی میں اقامت دین کرنا اس لیے کہ انفرادی زندگی کا مت میں اقامت دین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نے سود اور خنزیر چھوڑ دیا پورا آپ اپنے کل وجود کے اوپر جب دین نافذ کریں گے تو اس میں آپ کا دماغ بھی ہے فکر بھی ہے سوچ بھی ہے سب کچھ ہے یہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ہاں موبائل جیبوں میں ہے اور آلات انجزاب کہیں ان کو ڈسٹریکشن کرنے والے وہ ہر وقت چاروں طرف موجود ہے بڑا مشکل ہے تو کتاب پہ بھی دل نہیں لگتا قرآت تو تلاوت قرآن میں بھی اتنا دل نہیں لگتا ذکر اذکار میں بھی نہیں اور کوئی اگر کہیں ذکر اذکار کرنا بیٹھ جائے اور واقعی اللہ طرف لوٹ گیا تو کہتے ہیں تو کچھ کر ہی نہیں رہا <laughs> یہ تو ایسے لگا ہوا معاشرے سے اس معاشرے پر اس کا اثر کوئی نہیں اثر ہے بڑا سخت اس کا معاشرے پر جدید نظام نہیں برداشت کرے گا کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت کو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے گزارتے ہیں بھائی اس سے کوئی پیسہ کماؤ وہ تو پوری ٹریننگ ہی یہی لہٰذا دو گھنٹے آپ تسبیح کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ کہہ کے فضول کام کیا اور ایسا ماحول بناؤ اور ایسی تربیت کرو کہ آئندہ کوئی شخص سوچے نا کہ دو گھنٹے بیٹھ کے میں تسبیح ہاتھ میں لے کے کچھ ذکر ازگار کر لوں قطع نہیں تو یہ سارے اسباب ہیں لہذا اس جس زمانے میں لوگ توبہ کرتے تھے نا ان آیات کو وہ یہ ماحول نہیں تھا اس وقت غالب تہذیب اسلام کی تھی اسباب خیر زیادہ کثرت میں تھے اور اسباب شر کم تھے اب بالکل اپوزٹ ہے دنیا کا ایک ہی ریلیجن ہے پوری دنیا پر غالب ہے یہ دین اور جو آپ کہہ لیں کوئی پرانے روایتی تصورات ان کی یہ پاکٹس کی شکل میں ادھر ادھر ہے پاکٹس کی شکل میں ان کا غلبہ کہیں بھی نہیں ہے تو علم الذین آمنو تو یہ ترکیب سمجھ آ گئی نا کہ وما نزل من الحق کا مطلب ہے من اجل ما نزل من الحق ولا یقون یہ کیا ہے ولا یقون یقون حالت حالت جزم میں ہے کہ حالت نظم میں ولا یقون ہو بھی سکتا ہے اور جزم میں کیوں ہے لا کی وجہ سے لا لانحیہ یعنی آپ اس کو لا لانحیہ کریں ہم کہتے ہیں لا نافیہ مثلا ہاں پھر بھی دیکھیں نا پھر جزم میں کیسے جائے گا پھر نصب میں جائے گا ہاں دونوں ان کی رائے بھی درست ہے یہ بھی رائے بیان کی گئی اکثر مفسرین نے پہلی جو دوسری رائے وہ بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ اس کا اطف ہے تخشا پر یعنی علم یعنی اگر آپ اس کو یوں کہیں علم یعنی آمنوا ان تخشا وَأَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَكُونُوا رہی ان ان وہاں بھی ہے نا وہ بھی ان اس سے پہلے اللہ یقون يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوت الکتاب مِنْ اب کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اہل کتاب کے مانند نہ ہوں سمجھا رہی یہ کس صورت میں ہوگا اگر ہم اس کو معطوف کس پہ مانیں تقشع پر اور اگر یہ بھی رائے درست ہے اس میں کوئی ناحوی اعتبار سے مسئلہ نہیں اور یہ رائے بھی بالکل درست ہے کہ یہ لا نہ ہی ابھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لا ناہیہ کا مطلب ہے ولا یقون اور پھر واؤ استیناف کا ہو جائے گا اور اہل ایمان نہ ہوئیں نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی تو ایک وقت گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے ٹھیک ہے اور پھر پہلے ترجمہ کس طرح کریں گے یہاں ترجمہ کس اعتبار سے کیا ہوا نہ ہو لا ناہیہ آپ کے یہاں یہ ترجمہ نہیں یہ جلندری صاحب کا نہ ہو جائیں اور نہ ہو جائیں ہاں وہ ہاں، دونوں نہ ہو جائیں میں لا ناہیا بھی بن سکتا ہے اور مزدریہ بھی بن سکتا ہے یعنی نہ ہو جائیں میں اگر کہیں نہ جو ہے وہ نہ ہو جائیں جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہو جاؤ اور یہ بھی ہے کہ بھائی کیا ایسا نہیں ہے وقت آیا کہ ان کے دل لرز اٹھیں اور یہ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہے نہ ہو جائیں آپ کا بھی نہ ہو نہ جائے ہاں یہ نہ ہی ہے نہ ہو جائیں میں اللہ عالم تھوڑا زیادہ ایسا ترجمہ لگ رہا ہے کہ جس میں یہ دونوں آرا جمع ہو گئے یہ کس کا ہے یہ کون سا ترجمہ ہے ہاں لیکن مظری میں ترجمہ کس کا یہ نہیں نہیں یہ تو مفسر ہوں گے نا وہ تو انہوں نے تو عربی میں ہی کیا ہے اچھا اچھا سید عبد جلالی ہاں یہ بھی شاہ عبد القادر کا ترجمہ نہیں پڑا کسی نے خریدا تھا نا ہاں وہ کہاں گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یکون <coughs> اچھا پھر یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دین کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے لا یقون اوت الکتاب کتنی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے افعال سے منع کیا ہے کہ یہ اہل کتاب کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے سمجھ آ رہی ہے تو لا یقون الکتاب گویا ایک مبدا ہے دین میں کہ تم نے اپنے شاعر دینیا میں تو لازمن اور شاعر ثقافیہ میں استحبابن ان کا اختلاف کرنا ہے ان سے اختلاف رکھنا ہے ٹھیک ہے شاعر دینیا میں اگر ہو جائے گا تو کفر ہو جاتا ہے وہ تو یا معاشیت کبیرہ اور شاعر تہذیب میں اس میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں بھی پرہیز کرنا چاہیے اس میں بھی پرہیز تو ولا یقون کلدین لدین الکتاب من قبل نہ ہو جائیں وہ لوگ مانند ان لوگوں کے یقونوں میں یقون اور اس کا اسم جو ہے وہ واؤ کی جمع کی ضمیر ہے اور کل لذینہ خبر ہے ولا یقون اور نہ ہو جائے کل لذینہ مانند ان لوگوں کے کون لوگ اللہ کا سلا کیا اوت الکتاب من قبل جن کو کتاب دی گئی اس سے قبل فطول طلہ کا اطب بھی اوتو پر ہی ہے فعل ماضی ہے نا جنہیں کتاب دی گئی اس سے قبل تو پس کیا ہوا طلا طویل ہو گئی تولا یطول طولا وطولا تو طویل ہو گئی ان پر کیا طویل ہو گئی الامد الامد کہتے ہیں مدت ان طویلہ کو یعنی امد کے اندر خود لمبی مدت کا مفہوم ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں ڈبل مبالغہ کیسے ہوا کہا فطال علیہم الامد تو طولہ کے اندر بھی طول ہے امد کے اندر بھی طول ہے تو ان پر ایک مدت گزر گئی تو کیا ہوا مدت گزرنے سے پھر اسی پر عطف ہے فقصت ان کے دل سخت ہو جس کو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ عبادات جو ہیں وہ عادات بن جاتی ہیں اور جب عبادات عادات بن جاتی ہیں تو اس میں سے حضور ختم ہو جاتا ہے جب حضور ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک روٹین کام ہوتا ہے روٹین کام ہوتا ہے تو دل کی سختی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی تو فرمایا کہ اوت الکت کیا مطلب دیکھو اسلام ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے سوری آپ کی نبوت کا آغاز کیے ہوئے کتنے سال ہوئے اگر ہم سن آٹھ میں یا صورت لیں تو تیرہ سال اور آٹھ سال اکیس سال تو کہا جا رہا ہے اکیس سال گزر گئے ہیں نا تو یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں نارملائز ہوتی چلی جائیں اور روٹین میں شامل ہو کے اور وہ کیفیات جو تم ابتدا میں پایا کرتے تھے نہ پاؤ لہٰذا صحابہ قرآن پڑھتے وقت جب آنسو کئی دفعہ نہیں نکلتے تھے تو اس کو طول عمد اور قصوت قلب پر محمول کرتے تھے وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے نا کہ جا اناس من اہل یمن فقوری علیہم القرآن فبکو سب رونا شروع ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا ہا کذا کننا حتیٰ قسط القلوب ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے کسی زمانے میں کیسے ہوتے تھے کہ ہم قرآن پڑھتے تھے اور لا نملی کو یوں نا لیکن اب کیا ہوا نہیں ہے اب ہے تو کیوں ہا کننا کنہ قصد القلو ہمارے دل سخت ہو گئے کیا دل سخت ہو گئے وقت گزر گیا نا لمبا قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے ایک وقت گزر گیا تو اب وہ تاثیر نہیں ہوتی اس کی سمجھ آئیے کہ نہیں تو یہ طول آمد ہے تو گویا پتہ یہ چلا جو حدیث میں آتے ہیں نا جدید ایمانکم کم اور صحابہ کہتے تھے تعالو نجدد ایمان یعنی بیٹھ کے ذرا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو تو وہ تجدید ایمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایمان میں استمرار ایک ہی لیول پر ہونے کی وجہ سے جو قسوت قلبی پیدا ہو رہی تھی وہ تجدید ایمان کے نتیجے میں ایمان تازہ ہو جائے سمجھا رہی تو یہ تر و تازگی کا جو سامان ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دل رزنے چاہیے اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے اور ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ نارملائز ہو جائے جیسے اہل کتاب پر نارملائز ہو گئی ان کی کتابیں اور ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیر منہم فاسقون اور ان کی اکثریت اور اس کے بعد فرما دیا دیکھو کہ پھر بھی اور عجیب بات ہے کہ آج اس کے مضامین بھی ہوئی ہیں اور ادھر بھی ہیں وہاں بھی قسمت قلب کا ذکر ہوا اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ قصبت قلب دور کیسے ہوگی اللہ نزل احسن الحدیث ٹھیک ہے اور یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد کیا کہا ہو سکتی ہے دور یہاں مال خرچ کرنے کا بیان ہے پہلے کہا جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے یہاں زمین کا کیا تعلق ہے علماء نے کہا یہاں زمین سے مراد قلب ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو تمہارے دل بھی اگر سخت ہو کے مردہ ہو گئے ہیں تو ان کی بھی حیات کا امکان ہے لہٰذا مایوس تو پھر بھی نہیں ہونا اے ان اللہ يحيي الأرض بعد موتها فكذلك سيحيي قلوبكم بعد موتها سمجھا رہی ہے قد بین الآیات لعلکم تعقلون اور پھر دلوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتا ان المصدقین اور یہ مصدقین اصل میں کون سا باب ہے متصدقین ٹھیک ہے تا اور سعود کا ادغام ہو گیا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله یہاں صرف آخری بات یہ اقرد اللہ میں فعل ماضی کا ہے مصدقین اسم ہے اسم الفائل فعل کا اسم پر کیسے عطف ہو گیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ان المصدقین والمصدقات تو انہوں نے کہا علماء نے نہیں ہو سکتا نا فعل کا عطف فعل پر ہوگا اسم پر کیسے ہوگا کہا کہ اسم الفائل کے اندر جو کہ فعل کا مفہوم ہوتا ہے وہ جو فیل کا مفہوم ہے وہ وہ وہ ہے ہے ہے ہے مفہوم مفہوم کیا ان ان ان ان المصدقین المصدقین ای الذین الذین یتصدقون یا تصدقوا تصدقوا تو تو کے اوپر عطف عطف آ رہا اللہ پر پر اسم نہیں والمصدقات الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر صدق الله اللّہ اور وہاں دیکھیں قسمت قلبی کے بیان سے پہلے دنیا کی حقیقت آئی تھی یہاں اس کے بعد آ رہی یعنی صورت الحدید میں انم الحیات الدنیا جو بیان آئے گا وہ کس کا ہے جیسے کتاب ویسے کچھ جو پرانے زمانے کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں جس خاص قسم کی تجلید ہوتی تجلید کہتے ہیں غلاف بنانے کو تغلیف اور تجلید تو اس طرح کا ہے اچھا اچھا کہہ رہے ہیں یہ لجنت الاحتفالات بمقدم القرن الخامس عشر ہجری پندرہویں صدی جب شروع ہو رہی تھی اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ تو اس کے جو کچھ احتفالات سیلیبریشنز تھیں اس میں یہ کتاب چھاپی گئی ہاں، ہے ہاں وہی نا چالیس سال ہو گئے انیس سو اکاسی میں نے کہا نا تو وہ اس وقت یہ شروع ہو رہی تھی شروع ہوئی ہوگی پندرہ سو ایک ہوگا پندرہ سو نہیں سوری چودہ سو ایک اچھا یہ جو شیخ محمد حسنین محمد مخلوف تھے یہ مفت دیار المصریہ سابق مفتی اعظم مصر بھی تھے عام آدمی نہیں تھے اور یہ لجنت الاحتفالات بھی مقدم الخامس عشر ہجری دولت الامارات المتحدہ ہاں میں نے تو پتہ کیا کہیں سے ملی نہیں شاید اب چھپتی نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کل چھپتی نہیں ہے تو پرانے نسخے جہاں جہاں پڑے ہوں گے یہ دیکھیں یہ بھی پرانے ہی ملا ہے نا تو پرانے نسخے جو کہیں سے ہوں گے وہ مل جائیں گے لیکن فی الحال نہیں مل ویسے کتاب اچھی ہے یہ کافی مفید ہے کئی اعتبارات سے یعنی اس کے ساتھ ایک کتاب یہ انسان رکھے اور ایک کوئی ابن کثیر کی رکھ لے یا پھر التسہیل علوم تنزیل ابن جزئی القلبی کی ہے اس میں صرف ہے اس میں نحو ہے اس میں صرف کا بیان نہیں ہوتا اس میں نحو کا تو یہ دو تین کتابیں مختصر رکھے تو یہ بہت مفید ہے مفید اس لیے ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ تم نے علم تفسیر میں اگر اقتصاد کے درجے میں رہنا نا اقتصاد درمیانہ درجہ تو بہت لمبی چوڑی تفسیریں نہ پڑھو اس سے کئی دفعہ ذہن منتشر سا ہو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ادھر بات آ گئی کہہ رہے ہیں اقتصاد والی تفاسیر وہ ہیں جس میں جتنا قرآن ہے نا اس سے ڈبل حجم کی تفسیر ہو بس یہ اقتصاد ہے اس پر اکتفا کرو جس پہ اس سے ڈبل حجم کی تو یہ بھی تقریباً وہی ہے ڈبل حجم یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا اسی طرح جو ابن جزئی القلبی کی ہے وہ بھی بہت زبردست تفصیل ہے اس کا نام ہے تنزیل اد علوم التنزیل وہ بھی اسی طرح ہے جیسے بیزابی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے سیر بیزابی تو یہ جو اس طرح کی تفصیل ہے نا یہ بہت مفید ہے تو جس کا فائدہ ہے کہ اس سے انسان یعنی بنیادی طور پر متن سے جڑ جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور مختصر اگر کوئی شان نزول ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے لمبی چوڑی بحثوں میں وہ نہیں پڑتا اللہ یہ کہ اگر اس نے علم تفسیر میں کوئی کمال حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اور آگے بھی بڑھے لیکن اقتصاد یہاں تک اسے حاصل ہو سکتا ہے اللہ آباد وہ تو اصل میں تقریر ہے نا وہ تو درس ہے اصل میں یعنی وہ اس طرح لکھی نہیں ہے وہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے وہ ہے ہاں اس میں اچھی ہے کچھ جگہوں پہ کچھ کرنٹ باتیں ہوں گی ویسے ٹھیک ہے الحمد للہ ہاں کون سی آیت اچھا بھائی ٹھیک من الآیا ایو آیا کلیف نقول بالعربیہ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 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن الاسم الموصول ها هنا مبتدا والخبر محذوف أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ليس كذلك كمن ليس مثله کمل لم ین شرح صدر فہم تم پہنا کا خبر الاسم الموصول محذوف لدلالة الكلام عليه فلا نحتاج إلى أن نذكره لأن الأمر واضح وبديهي أليس كذلك؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه لأن النور لا يدخل القلب إلا بعد انشراحه وانفساحه أليس كذلك كما رأينا في الحديث الذي قرأناه بالأمس فويل للقاسية قلوبهم أي الذين قصد قلوبهم من ذكر الله وماذا عرفنا من هذا القيد من ذكر الله بمعنى أن قلوبهم لم تقسو من ذكر الدنيا ومن ذكر غير الله سبحانه وتعالى فقلوبهم لينة ومائلة إلى كل شيء ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أما إذا ذكر الله وإذا ذكرت الآخرة فقلوبهم قاسية فقلوبهم قاسية هذا هو المعنى من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل وما هو الربط بين هذه الآية والتي قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما بين ان القلوب تقسو من ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نشأ هناك سؤال في خلد المخاطب والسؤال كيف بإمكاننا أن نزيل قسوة القلوب أليس كذلك أن نزيل قسوة القلب من صدورنا فالله سبحانه وتعالى أعطانا الحل وما هو الحل هو أحسن الحديث وهو القرآن المجيد فمن اراد ان يلين قلبه وان يذهب قسوه قلبه فليقرا القران فليلين قلبه بتلاوته وهذا ما جاء في الحديث ايضا اي حديث حديث شهير جدا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثره ذكر الموت وتلاوه القران کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن و کما یعنی فی بعض الاحیان یمیل او تمیل قلوبنا الى رأی الامام الشاطبی ان کل الاحادیث التي قالها النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستنبطا من القرآن الكریم هو فهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن الكریم الان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شیئین

فهذه الآية تتحدث عن حقيقة الدنيا وأن الموت مصير كل حي أليس كذلك وبعد ذلك ذكر قصوة القلب ثم جاء بالقرآن فعرفنا أن القرآن والتفكر في الموت وحقيقة الدنيا هو أو هما سبيل إزالة قصوة القلب أليس كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والقرآن أيضا يقول هذا وقد نقول أن النبي في رأي الإمام الشاطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط هذا الحديث من هاتين الآيتين أو هذه الآيات الثلاثة والله أعلم والله أعلم ولكن لا نقول برأي الشاطبي بل نقول برأي جماهير أهل السنة أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى وإن كان وحيا غير متلوين أليس كذلك ولكنه وحي من الله سبحانه وتعالى وسواء أكان اجتهاد النبي أو وحيا من الله سبحانه وتعالى فاجتهاد النبي دائما وأبدا يكون مؤيدا من الله سبحانه وتعالى فهو في حكم الوحي أليس كذلك هذا هو فهذا هو ربط الآية لما قبلها الله نزل أحسن الحديث وما هو أحسن الحديث كتابا فكتاب هنا في الآية بدل من أحسن الحديث أي أحسن الحديث هو الكتاب وهو الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى متشابها سنقرأ ما معنى المتشابه ولكن القرآن يشبه بعضه بعضا في كل شيء يشبه بعضه بعضا في الأحكام وكذلك يشبه بعضه بعضا في الإعجاز كما سورة الزمر هي المعجزة وكذلك سورة الياسين هي المعجزة أليس كذلك؟ فالقرآن يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والنظرة والطراوة والحلاوة واللذة والبهجة أليس كذلك؟ فالقرآن على مستوى واحد لا نستطيع أن نقول هذا القرآن أعلى من ذاك بل كله معجز من عند الله سبحانه وتعالى ولا تفاوت في كلام الله سبحانه وتعالى أليس كذلك فكله متشابها يشبه بعضه أما الأحاديث التي في ذهنك يا زبير الأحاديث التي تقول أفضل آية آية الكرسي فأفضل آية بالنسبة للفائدة إلينا أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فكل كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه المتكلم سواء هذا ما قاله العلماء فنحن نستفيد أكثر من آية الكرسي نستفيد أكثر من آية من سورة الإخلاص فهناك تفاوت بالنسبة لنا أما بالنسبة للمتكلم فلا يوجد تفاوت في القرآن هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء والله أعلم متشابها مثانية لماذا مثانية هناك أرى كثيرة وسنقرأ في التفسير إن شاء الله ولكن المثاني بمعنى أن تلاوة القرآن تكرر كثيرا مرة بعد مرة كرة بعد كرة والقرآن لا يمل أي الإنسان لا يمل من قراءة القرآن إذا كان طاهرا قلبي فالقرآن مثاني يقرأ في الصلوات ويقرأ في غير الصلوات ولا يخلق من كثرة الرد او من کثرت التلاوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن يبقى بهيا ونضرا وطازجا بعد کثرت قراءته وتلاوته اليس كذلك هذا هو والله اعلم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فهذا القرآن لا يؤثر في القلوب بس بس ايضا يستعمل بالعربية في القلوب فقط بل يؤثر في بدن الإنسان أيضا لأن جلود الإنسان تقشعر وترتعد وترتجف خوفا وحبا بتأثير القرآن وتأثرا بالقرآن أليس كذلك؟ فالقرآن يخاطب الوجود الإنسان بأكمله وليس قلبه بس وليس دماغه فقط وعلينا أن نعرف هذا الشيء لأن بعض العلماء ذكروا من إعجاز القرآن أن القرآن يخاطب الإنسان كله ولا يخاطب أقله فقط ولا يخاطب قلبه بل يخاطب جسمه أيضا والجسم أيضا يتأثر بالقرآن لأن الجسم يعرف الله سبحانه وتعالى وإذا كان عارفا بالله سبحانه وتعالى فهو يعرف كلام ربه أيضا فيتأثر به فقلب الكافر ينكر القرآن ولكن وجوده يتأثر به أليس كذلك وهذا ما شفنا في في السيرة الذين كانوا ينكرون كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى كانوا يأتون لسماع القرآن ويتأثرون به فتقشعر منه أولا يخافون ثم بعد ذلك ماذا يحدث ثم تلين جلودهم جلودهم أيضا وقلوبهم إلى ذكر الله وهذا ما كنا نحتاج لین القلوب الى ذکر اللہ لان فی الایه السابقه ايش قال فويل للقاسيه قلوبهم من ذکر اللہ فها هنا اعطانا الحل وهو قراءه القران الذي او التي تلين القلوب الى ذکر الله سبحانه وتعالى ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عبادي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد نعم فمن شرح الله صدره أي أكل الناس سواء فمن شرح الله صدره وخلقه مستعدا لقبول الإسلام فبطي على الفطرة النقية التي لم تشبها العبارض المكتسبة القادحة فيها مكتسبة عبارضة هلا المكتسبة يعني تشبه العبارض المكتسبة القادحة فيها فهو بمقتضى ذلك بمقتضى ذلك بمقتضى ذلك أي نتيجة ذلك؟ على نور من ربه وهداية كمن قسى كمن قسى قلبه هذا هو الخبر أفمن شرح الله صدره كمن قسى قلبه ولكنه محذوف وحرج صدره بتحديد الفطرة بسوء الاختيار واستولت عليه ظلمات الغي والظلام فأعرض عن ذكر فأعرض فأعرض عن ذكر ربه ها خطا هذا لا لا لا صعب علامة الاستفهام صحيحة لماذا؟ لأنه قال أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن قسى قلبه وحرج صدره وبعد كما ثم علامة الاستفهام هل يستويان؟ هل يستوي؟ يا فأعرض عن ذكر ربي فغير قلوبهم هلاك وخزي لهم أحسن الحديث استغلت استولا غلبا استولا يستولي استلا ذكرنا هذا غلب يغلب معنه الغلبا واستولت عليه ظلمات الغي أي غلبت عليه ظلمات الغي أحسن الحديث أبلغه وأسلقه وأوفاه القرآن وهناك شيء أخر حينما قال أحسن الحديث وقبل قليل نحن قرأنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيتبعون أحسنه فعرفنا لأنه كان هناك تفسيران أحسن أحسنه بمعنى عزائمه وهناك تفسير آخر الذي يقول القرآن كله أحسن وليس فيه حسن فهذه الآيات تؤيد القول الثاني كيف تؤيد القول الثاني لأن الله قال الله نزل أحسن الحديث فكل كلام الله سبحانه وتعالى أحسن وليس فيه حسن كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في فصاحته وبلاغته ونظمه وإعجازه وفي صحة معانيه وأحكامه وصدقه وهدايته وحكمته واستطباعه مصالح الخلق مصالح الخلق أي استطباعه مصالح الخلق واستطباعه مصالح الخلق في المعاش والمعاد وغير ذلك

ردد يردد أي قرأه مرة بعد مرة جمع سني ومثنات مثنات مثنات ومثنات يعني هذا جمع هذه الكلمات الثلاثة سني سني أو مثنات أو مثنى جمعها مثاني من التثنية بمعنى التكرير والإعادة سن يسني تثنية بمعنى التكرير والإعادة وصف القرآن كله هنا بالمثاني وسميت الفاتحة بالمثاني في سورة الحجر ہاں۔ ولماذا سميت الفاتحة بالمثاني لأن الفاتحة أيضا تكرر في كل الصلوات نعم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تعلوها تعلوها تعلو. ألا يعلو ألا يعلو تعلوها أشعريرة اقشعر يخشعر اقشعرارا والاسم منه قشعريرة الاسم القشعريرة

أي باب هذا من الثلاثي ولا من الرباعي من الرباعي المزيد أليس كذلك اقشعرار افعلال من الرباعي المزيد فيه وهناك بابان ثلاثة أبواب في الرباعي المزيد فيه تفعلل وافعلال وافعنلان احرنج ما يحرن يحرن يحر افعن لنا يفعن لنو يحرنج يحرنجم احرنجا تستعمل هذه الأبواب قليلة جدا ولذلك تكون ثقيلة على اللسان ولكن اقشعرار اقشعر يقشعر اقشعرارا من باب افعلال من الاقشعرار وهو التقبض الشديد يقال اقشعر جلده أي تقبض تقبضا او قف شعره او قف شعره ايش المعنى قف شعره كما نقول بالارديه رونگٹے کھڑے ہونا او قف شعره قف يقف اذا قام إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل ذهبه بغتة وهو كناية ذهبه أي أصابه وهو كناية عن شدة خوفهم من الله تعالى تلين جلودهم تسكن وتطمئن لينة غير غير غير غير منقبضة أفمن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة والخبر كما كان في الآية السابقة محذوفا ها هنا أيضا محذوف أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب إيش المعنى؟ الإنسان كلما جاءه شيء الذي يؤلمه فإنه يقي وجهه بيده أليس كذلك؟ كلما جاء إليه شيء هكذا يحابل أن يقي وجهه من هذا الشيء الذي يريد أن يصيبه أليس كذلك؟ فما بال الإنسان الذي سيتقي أن يقي نفسه بوجهه هذا هو معنى يعني يجعل نفسه يجعل وجهه درقة ودرعا وترسا لكي يتقي العذاب فمعناه أنه لا يستطيع أن يتقي العذاب لأن الإنسان يقي وجهه فكيف إذا كان يتقي من العذاب بوجهه فهل يستوي هذا الرجل الذي يتقي العذاب بوجهه من كان من أهل الجنة الذي ذكر من الذين ذكروا في الآية التي قبلها من هم أهل الجنة يخشير تخشير منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن ليس مثله أو كمن كان من أهل الجنة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون الآية واضحة كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولذلك جاء في الحديث اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم افمن يتقي بوجهه سوء العذاب اي اكل الناس سواء فمن يتقي بوجهه العذاب السيء الشديد لكون يده التي كان يتقي المكاره بها مغلولة من عنقه لماذا لا يستطيع أن يقي نفسه بيده لأن يده مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يناله المخلوق ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان والصغار والصغار ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل مثل الذي يهتدي أو يهدي الناس أو يهتدي الناس به لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا وقرآنا عربيا ها هنا حال من القرآن أي في هذا القرآن حال كونه قرآنا عربيا غير ذي عوج أي ليس فيه عوج ولا زيغ ولا اتباع هوا لعلهم يتقون أي لعلهم يتقون عذاب الله سبحانه وتعالى أو لعلهم يتقون ربهم نعم غير ذي عوج ليس صاحب عوج أي لا لبس ولا اختلاف ولا اختلال فيه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هذا المثال للتوحيد والشرك ولعابد الصنم ولعابد الله سبحانه وتعالى فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى ليس عنده هم إلا أن يرضي ربه وهو الواحد أليس كذلك والذي لا يعبد ربه يعبد أربابا كثيرا لا يستطيع أن ينفلت من هذه الأرباب المختلفة كما قال سيدنا يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فمن لم يرضي ربه الواحد الأحد فإنه سيحاول أن يرضي الخلائق كلهم أجمعين ليس كذلك؟ ورضى الناس ورضى الخلائق مطلب لا يحصل كما يقولون من أراد أن يكون كل الناس وكل المخلوقين راضين عنه فهذا المطلب لن يحصل له أبدا أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يكون ربه أن يكون ربه واحدا الذي يعبده ولا يهتم إلا برضا ولا يهتم بسخط الآخرين أما المشرك فإنه يسجد, يسجد على باب كل أحد سواء كان يدعي أنه لا يعبد إلا فلانا مع ذلك سيسجد ويخضع ويركع ويرغم نفسه أمام كل من يرى في يده نفعا أو ضرعا أليس كذلك؟ هذا هو المثال نعم شكرا ضرب الله مثلا أي للمشرك الذي يعبد آلهة كثيرة عبدا مملوكا لجماعة متشاحنين للشكاسة متشاحنين الذين بينهم التشاحن والشحناء البغز یہ شکاست اخلاق میں رسول کی تبعیہ ہے وہ ایش المانہ شکاست سے اتی سے اتی ہے ای هذا الرب يجذب هذا العامل الى نفسه وذاك الرب يجذبه الى نفسه نعم فهو في حيرة من أمره لا يدري على أيهم يعتمد ولا أيهم يرضى بخدمته وضرب للموحد مثلا رجلا خالصا لفرد واحد ليس لغيره سبيل عليه يخدم يخدمه بإخلاص وذلك الفرد يوده ويعرف له صدق بلائه فهو في راحة من الحيرة وتوزع القلب فأي الرجلين خير متشاكسون متنازعون شرس الطباع شرس الطباع فلان شرس أي أخلاقه غليظة شرس الطباع والنون الاعرابی ساقطہ لی الاضافہ نعم متنازعون شرس الدبا يقال رجل شكس وشكس أي صعب الخلق وفعله ككرمة شرسة ورجلا سلما أي خلوص لفرد واحد مصدر وصف به وصف به مبالغة وهذا خطأ وصف به لا وصف به وصف يعني هذه الضمة في الحقيقة على الواو وصف به مبالغة وقري سلما بمعنى نفس المعنى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل سورة كم بقي هذا جت اس جتنا ہم نے آج پڑھا اس پر اکتفا کرتے ہیں نقتفی بحاد القدر قدر کا مطلب ہوتا ہے مقدار